وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے بہرا سماج رافضی شیعہ یا جو لوگ بھی ہیں بدعقیدہ جتنے بھی فرقے تو کسی کے بھی ہاتھ کا قربانی کا جانور جو ذبح وہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے اس کا کھانا ہم پر حلال نہیں ہے اب آپ نے کہا ہے کہ کسی اپنے والے نے مطلب کیا ہے حلال تو یہ کیسے مان لیں کہ اپنے والے نے کیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اپنے والے نے صرف خال اتاری ہو زبا اس نے کیا ہو تو آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اس نے حلال اپنے والے ہی نے کیا ہے اور جسے آپ اپنا والا کہہ رہے ہیں وہ واقعی میں صحیح عقیدہ سنی صحیح العقیدہ ہے کیا کچھ آپ کے پاس ریفرنس دلیل کوئی ایسی ٹھوس بات ہو تو تھوڑا سا بتائیں تو جواب دینے میں آسانی ہوگی حالانکہ یہ جواب میں نے مفتی صاحب کو بھیجا ہے مولانا صاحب کو بھیجا ہے انشاءاللہ تو اس کا جواب آتا ہے تو پھر عرض کرتے ہیں